اوز من شیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس میں پچھلے لیکچر کے اندر جو ڈسکشن ہم بنیادی طور پہ کر رہے تھے وہ ویڈیو سروسز کی ڈسکشن تھی کہ ہماری جو بایوس ہے وہ کس طریقے سے ہمیں کیا کیا ویڈیو سروسز پرووائڈ کرتی ہے اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کے تقریباً اینڈ میں بتایا تھا کہ کچھ ایسی چیز میں آپ کو اس پہ کر کے دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو نارملی یعنی ایک جنرل سروسز لسٹ کے اندر آپ کو نہیں ملتی ذرا زیادہ دلچسپ ذرا زیادہ یعنی ایسی چیز جو نان کنوینشنل چیز ہو اور جس کو آپ دیکھ سکیں اور اس کے نئے نئے استعمال جو ہیں وہ بھی آپ کر سکیں تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیریکٹر جنریٹر جو ہے ویڈیو کا وہ کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے بایوس کے تھرو اب بیسیکلی چونکہ ویڈیو کی ڈسکشن جو ہے وہ ہماری چل رہی ہے تو مجھے یہ بڑا ریلیونٹ اس پوائنٹ پہ معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا جو یعنی ڈاس ہمیں ویڈیو کے بارے میں اور ڈاس جو ہمیں کریکٹرز کے بارے میں سروسز دیتی ہے ٹھیک ہے اس کی ایک تھوڑی سی ڈیٹیل بھی اس جگہ پہ میں آپ کو کروا دوں بنیادی طور پہ آپ یوں دیکھیے کہ تھوڑا سا فرق جو آپریٹنگ سسٹم ہمیں کیریکٹرز کے بارے میں جو آپریٹنگ سسٹم کا بہیویئر جو ہوتا ہے جو بایوس کا بہیویئر ہوتا ہے اور جو ایکچوئل ہارڈ ویئر کا بہیویئر ہوتا ہے ٹھیک ہے ان چیز جو چلتی ہے وہ اوریجنل ہارڈ ویئر سے چلتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر اس کی ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہر لیئر کے اوپر مختلف اس کی جو آپ کہیے کہ اس کے اوپر ایک طرح سے ریپرز چڑھتے جاتے ہیں اور وہ جا کر کے آپریٹنگ سسٹم لیئر کے اوپر تقریباً سب سے زیادہ میچیور کنڈیشن کے اندر وہ ہمیں نظر آتا ہے ہم نے دو لیئرز اس کے کر لیے آپ نے کی بورڈ کو اور کی بورڈ کو کے کے جو جو آپریشن ہے اس کو اپنی سب سے کروڈ فارم میں بھی دیکھ لیا ہے کروڈ سے مراد یہ ہے کہ جب وہ ہارڈ ویئر میں یعنی کی بورڈ کا ایکشن جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے بیسیکلی انٹ زیرو نائن کو ہک کر کے جو آپ نے دیکھا ہے کی بورڈ سروسز کے تھرو جہاں پہ ہمیں uh, اس کا کی کوڈ یعنی جو جو اس کا اسکین uh, کوڈ ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں ملتا ہے جہاں پر کہ کیز اپنی فزیکل انٹرپریٹیشن میں ہوتی ہیں ابھی اپنی لاجیکل انٹرپریٹیشن میں نہیں گئی ہوتی ٹھیک ہے نا فرق یہ ہے کہ یعنی اس جگہ پہ ہمیں ایک کی پریس ہوئی ہے تو اس کی کا ایس کی کوڈ ہمیں نہیں ملا بلکہ اس کی کا کی پوزیشن ملی ہے ٹھیک ہے نا کہ کی نمبر ایک جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اسکیپ ہم پریس کریں گے تو کوڈ زیرو ون آتا ہے ٹھیک ہے پریس کا کوڈ زیرو ون آتا ہے ریلیز کا کوڈ جو ہے وہ ایٹی ون آتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر اسکیپ بنیادی طور پہ اسکیپ کے طور پہ نہیں لی جاتی بلکہ ایک را کی کے طور پہ لی جاتی اس کے بعد پھر آگے اس کی انٹرپریٹیشن شروع ہوتی ہیں سب سے پہلی انٹرپریٹیشن لیئر جو ہے اس کے اندر وہ بایوس کی لیئر ہے تو بایوس جو اس اس کی کے اوپر جو ریپر لگاتی ہے وہ یہ لگاتی ہے کہ وہ را کی پریسز کو یہ جو ہمارا یعنی کی ڈاؤن کی اپ کے جو جو کوڈز آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کوڈز کو ان کے اپروپریٹ ایس کی ٹیبل پر میپ کر دیتی ہے یعنی اگر میں بایوس سے پوچھوں کہ کوئی کی پریس ہوئی ہے تو وہ یہ مجھے بتائے گا کہ ہاں اے والی جو کی ہے اس کا ایس کی کوڈ مجھے وہ دے گی ٹھیک ہے کہ اے کی کی پریس ہوئی ہے بی کی کی پریس ہوئی ہے وہ مجھے اسکین کوڈز نہیں دے گی ٹھیک ہے نا وہ جو اپ ڈاؤن والے کوڈز ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہے انٹ زیرو نائن کے اندر کہ اپ ڈاؤن کے جو کوڈز آ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں دے گی بلکہ وہ ہمیں ایس کی کوڈز اس کے جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی اب یہ جو بایوس ہمیں سروسز دیتی ہے یہ بھی بالکل روٹ لیول کی جس کو ہم کہتے ہیں یعنی انکوگڈ سروس ہے بالکل را سروسز ہیں کہ آپ کو ایک کی ان لینا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سکسٹین کے تھرو جو کہ کی بورڈ کی سروسز وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے تھرو آپ اس کا کی جو آپ پڑھ رہے ہیں کی بورڈ سے ٹھیک ہے نا وہ کیز وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے اور اس کا ایک سمپل سروسز جس طرح سروسز آرکیٹیکچر میں نے آپ کو بتایا ہے جنرل اس طرح سے وہ ایک سروس ہے اور اس کے علاوہ کی بورڈ کے اندر اور بہت ساری سروسز ہیں تو ان کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ ریفرنسز جو دیے ہوئے ہیں ان کے اندر دیکھ لیں وہ ہم ساری تو آپ کو ظاہر ہے کہ پڑھا نہیں سکتے وہ بہت زیادہ ہیں لیکن ایز سچ جو کانسیپٹ ہے اس کا وہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ سب سے روٹ لیول کے اوپر ہارڈ ویئر ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ نے دیکھ لیا ہے جو پریس ہونے کے بعد انٹرپٹ آتی ہے اور کی کی جو ڈاؤن ہوئی ہے اس کا اسکین کوڈ مجھے مل جاتا ہے اس کے اوپر بایوس ہے جو کہ اس کی ڈاؤن اپ کے سیکوینس کو کی کوڈ میں کنورٹ کر کے مجھے یہ بتاتی ہے کہ اے کی کی پرس ہوئی بی کی کی پرس ہوئی سی کی یعنی اب یہ دوسرا لیول آ گیا اب یہاں پر بایوس جو ہے وہ شفٹ کو خود انٹرپریٹ کرے گی اگر میں نے شفٹ اے دبایا ہے تو وہ خود بخود جو ہے وہ اس کو سمجھے گی کہ جی یہ کیپٹل اے ہو گیا ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے تو بنیادی طور پر وہ مجھے پریس ہوئے ہوئے کی کا ایس کی کوڈ جو ہے وہ فراہم کرتی رہے گی اس میں وہ یہ نہیں مجھ سے مطلب وہ کرے گی کہ اچھا یہ اسکین کوڈ میں نے دے دیا تو یہ سلائٹلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سلائٹلی اس نے اس کو تھوڑا سا پکا دیا ہے اس کی پریس کو تھوڑا سا پروسیس کر دیا ہے اور پروسیس کرنے کے بعد جو جو پروسیسڈ آؤٹ پٹ ہے وہ بایوس تھوڑے کچھ لیئر کے کچھ لیول کے اوپر پروسیسڈ آؤٹ پٹ جو ہے بایوس مجھے وہ دے رہا ہے لیکن یہاں پر ایک جیسے چیز ہے کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح ہے کہ کی بورڈ یہ بایوس کے ساتھ اس کا تعلق ہے انٹ uh, سکسٹین جو ہے کی بورڈ کی سروسز کو ایکسپورٹ کر رہا ہے انٹ ٹین جو ہے وہ ویڈیو کی سروسز کو ایکسپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں سے آن ورڈز اوپر ان تمام سروسز کے اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم یعنی جو ڈاس مجھے پرووائڈ کر رہا ہے اور وہ کئی درجوں میں ان تمام سروسز کو انٹیگریٹ کر کے ٹھیک ہے نا ایک میننگ فل فارم کے اندر مجھے وہ دے گا میننگ فل فارم سے میری کیا مراد ہے میننگ فل فارم سے مراد یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لیول آف پروسیسنگ پریس کی کے ساتھ پھر وہ آگے بایوس نے کر دی اب دوسری لیول آف پروسیسنگ جو ہے وہ ڈاس کی سروسز جو ہیں وہ اس کے اوپر آ کر کے کریں گی جتنا جتنا ہم لیول کو بڑھاتے جائیں گے اتنا اتنا ذرا زیادہ کمپوزٹ ذرا زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ایک سروس کے اندر جمع ہو جائیں گی اور وہ ہماری ریکوائرمنٹ سے جو ہے وہ تھوڑا زیادہ قریب ہوتا جائے گا لیکن جو کنٹرول کی بات جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہی تھی وہ وہی ہے وہ نچلی والی لیئر کے اوپر وہاں پہ ذرا جیسے کہ لیفٹ شفٹ اور رائٹ right شفٹ کا فرق جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا یہ آپ کو نہ بایوس لیول کے اوپر پتہ لگ سکتا ہے اور نہ ہی ظاہر اگر بایوس لیول پہ نہیں پتا لگ سکتا تو پھر اس کے اوپر والے لیول پہ تو ظاہر ہے کہ نہیں لگ سکتا کیونکہ اس سے اوپر والا لیول جو ہے وہ بایوس لیئر کا محتاج ہے یعنی یہ لیئرز اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر بنی ہوئی سب سے نیچے آپ کی ہارڈ ویئر کی لیئر ہے ٹھیک ہے نا اس لیئر کے اوپر بایوس کی لیئر ہے جو کہ مجھے ہارڈ ویئر کا ایک لاجیکل انٹرفیس پرووائڈ کر رہی ہے نسبتاً لاجیکل انٹرفیس پرووائڈ کر رہی ہے اور بایوس کے اوپر پھر آپریٹنگ سسٹم یعنی ڈاس کا لیئر ہے جو کہ مجھے ایک خاصا لاجیکل اسٹرکچر جو ہے وہ اس کا دے رہی ہے تو یہ جگہ ریلیونٹ معلوم ہوتی ہے کہ اس جگہ کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو ڈاس جو ہمیں ویڈیو سے ریلیٹڈ سروسز پرووائڈ کرتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اب یہاں پر جو ڈاس کی اگر آپ سروسز کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاس صرف جیسے کی بورڈ کی سروس نہیں مجھے پرووائڈ کر رہی ہے بلکہ اب ایک system integration system integrated level کے اوپر وہ مجھے ایک چیز کو بتا رہی مثال اس کی میں دیتا ہوں کہ جیسے ڈاس کی پہلی ہی سروس ہے یعنی یہ کریکٹر ان پٹ آؤٹ پٹ سے ریلیٹڈ کہ جی ریڈ کریکٹر ود ایکو اب آپ جانتے ہیں کہ آپ نارملی آج تک آپ نے کمپیوٹر کو دیکھا آپ ہائر لیول لینگویج کے اندر پروگرام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ریڈ لائن کریں پاسکل میں یا اس وہ کیا سی کے اندر جو آپ سی ان کریں ٹھیک ہے تو جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سی ان کا مطلب صرف ان ہے کہ وہ جو لکھیں گے وہ اندر جائے گا وہ صرف اندر نہیں جاتا اگر آپ دیکھیں تو وہ اندر بھی جاتا ہے اور باہر بھی آتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی جو آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہوتا ہے اسکرین پر کہ اچھا آپ نے یہ ٹائپ کیا حالانکہ جو ان کی ان پٹ کا پات ہے وہ تو ظاہر ہے کہ کی بورڈ کا پات ہے اور جو آؤٹ پٹ کا پارٹ ہے وہ ویڈیو کا پارٹ ہے تو یہ دونوں کیسے وہاں پہ جڑ گئے یہاں آپریٹنگ سسٹم نے اپنا رول پلے کیا اور یہاں پر اس نے آ کر کے آپ کو انٹ سکسٹین کی ریڈ کیئر بھی پرووائڈ کر دی اور انٹ ٹین کی رائٹ کیئر ملا کے ایک سروس کے اندر آپ کو دے دیا ریڈ کیریکٹر ودی کو ٹھیک ہے ورنہ اگر ادروائز خود آپ کو یہ کام کرنا پڑتا تو آپ پہلے اسے ریڈ کرتے ٹھیک ہے اور ریڈ کرنے کے بعد پھر آپ اسے پہلے آؤٹ پٹ کرتے یہ دونوں فنکشن آپ خود پرفارم کرتے تب وہ ایکو ہوتا تو جنرلی چونکہ اس کے آپریٹنگ سسٹم کے ڈیزائنرز نے یہ چیز سمجھی کہ بھائی جو بھی کریکٹر ریڈ کرے گا اگر اس کو فیڈ بیک نہیں دیا جائے گا تو وہ تو بلائنڈ ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی سروسز جو کہ ذرا زیادہ کوکڈ ہے ذرا زیادہ ریلیٹیولی پکی ہوئی ہیں سالن تیار کر کے وہ انہوں نے وہ سروسز جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کی ہیں تاکہ اب آپ اس کا مزہ اٹھا سکیں وہاں پہ یہاں ذرا جیسے میں نے ارض کیا کہ کنٹرول کا وہ لیول نہیں ہوگا جو لیول آپ کو نیچے ہارڈ ویئر میں مل رہا تھا لیکن ایز کا لیول ہوگا جیسے جیسے آپ نچلے لیئر سے ہائی کنٹرول لیئر سے آپ اوپر کی طرف اٹھتے جائیں گے آپ کا ایلیمنٹ آف ایز جو ہے وہ بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے لیکن ایلیمنٹ آف کنٹرول جو ہے وہ آپ کا گھٹتا جائے گا ٹھیک ہے نا یہی جنرل ریپرزینٹیشن ہوتی ہے یہی جنرل جو ہے بات ہوتی ہے کہ جتنا جتنا لاجیکل لیئر بڑھاتے جاؤ گے اتنا اتنا کنٹرول کم ہوتا جائے گا لیکن ایز بڑھتی جائے گی تو جیسے مثال میں نے آپ کو دی ہے اس کی ایک سروس کی ریڈ کیریکٹر ود ایکو ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی لسٹ جو جو میں سمجھتا ہوں ویسے بھی مطلب یہ نہیں سمجھیے گا کہ جو لسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کی تمام سروسز کی ایک بڑی کمپریہنسو لسٹ ہے ایسا نہیں ہے دو تین جو کہ ریلیونٹ میں نے سمجھا ٹھیک ہے وہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان کو دیکھ لیتے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اس کا استعمال بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں بیسیکلی میں نے تین سروسز جو ہیں وہ آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں یہاں پر جو کہ ڈاس کی ان پٹ آؤٹ پٹ سے ریلیٹڈ ہیں فی الحال کنسول ان پٹ آؤٹ پٹ سے یہ پہلی سروس ہے ٹھیک ہے یہ ڈاس کی بھی یعنی ڈاس جو ہے انٹ ٹوینٹی ون یہی بیسیکلی ڈاس ہے ٹھیک ہے نا اس کی بھی پہلی سروس ہے اور سروس اسٹرکچر بھی اس کا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ آپ نے ویڈیو کے صورت میں اور بایوس کی صورت میں دیکھا ہے کہ سروس نمبر آپ اے ایچ رجسٹر کے اندر ڈال کر کے سروس کو کال کر لیتے ہیں تو انٹ ٹوینٹی ون کی سروس ون ٹھیک ہے نا اس کی ویسے یعنی نومیریکل آرڈر میں بھی یہ پہلی سروس بنتی ہے اس کی read character from standard input with echo اب اسٹینڈرڈ ان پٹ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ نارملی کی بورڈ ہوتا ہے لیکن یہ آپ کا جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایک ری ڈائریکشن بھی ہو سکتی ہے لیکن فی الحال ہم اس کانسیپٹ کے اوپر شاید گفتگو نہ کریں کسی کو اگر دلچسپی ہو تو وہ ری ڈائریکشن کو پڑھ لے کہ ری ڈائریکشن کس طریقے سے ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں بس جو جو بھی کرنٹلی ہمارا اسٹینڈرڈ ان پٹ ہے جو کہ اسٹینڈرڈ طور پر ہمارا کی بورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے وہ ایک کیریکٹر پڑھے گا اور نہ صرف یہ کہ وہ پڑھ کے کیریکٹر آپ کو بتائے گا بلکہ خود بخود اس کیریکٹر کو اسکرین پر بھی ڈسپلے کرے گا ٹھیک ہے نا یہ اس کی سروس نمبر ون ہے دوسری سروس جو ہے وہ سروس جو اس کو کہ آپ لوگ بہت زیادہ استعمال بھی کر چکے ہیں اور آپ خود بھی بنا چکے ہیں وہ ہے رائٹ اسٹرنگ اس میں ایک رائٹ کیریکٹر بھی ہے جیسے کہ ریڈ کیریکٹر بھی دیکھو ہے اس طرح ایک write character to string screen output بھی ہے لیکن وہ میں نے دیا نہیں اس لیے کہ وہ تو ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں بایوس کے تھرو بھی دیکھ چکے ہیں اسے ٹھیک ہے خود بھی ہم اسے کر چکے ہیں لیکن یہ ایک ایسا فنکشن ہے کہ جس فنکشن کو تھوڑا سا بتانا آپ کو مناسب لگ رہا تھا write string to the standard output ٹھیک ہے سمپل سا فنکشن ہے اے ایچ زیرو نائن یعنی سروس نمبر زیرو نائن جو ہے یہ بیسیکلی یہ سروس پرووائڈ کرتی ہے اس کے اندر اے ایچ میں آپ زیرو نائن ڈالیں گے اور D S colon D X یہ جو رجسٹر پیئر بنے گا ایک سیگمنٹ اور ایک سمجھ لیجیے آفسیٹ ہے اس کا یہ بتائیں گے کہ وہ اسٹرنگ جو کہ اسکرین پر لکھنی ہے وہ کہاں ہے ٹھیک ہے نا اس کا ایڈریس دیں گے اسٹارٹنگ ایڈریس دیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ ڈاس جو ہے وہ نارملی جس چیز کو یہ تھوڑا سا ذرا ایک تھوڑا عجیب سا ہے اس کا لیکن بہیویئر لیکن بہرحال اب یہی ہے وہ یہ کہ کیریکٹر کا جو اینڈ ہے نا وہ آپ ڈالر کا جو جو کیریکٹر ہے ڈالر کا سائن جو ہے اس سے آپ بتاتے ہیں کہ کریکٹر یہاں پر اینڈ ہو گیا ڈالر ٹرمینیٹڈ اس کو کہتے ہیں ڈالر ٹرمینیٹڈ جیسے نل ٹرمینیٹڈ اسٹرنگ سی میں ہوتی ہے اس طرح ڈاس جو لیتا ہے وہ ڈالر ٹرمینیٹڈ اسٹرنگ لیتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کا فنکشن ہے یہ ریٹرن جو ہے وہ نارملی نہیں یعنی اس کا ہم آن اسٹینڈرڈ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس فنکشن کا کوئی بھی ریٹرن نہیں ہے بس یہ پرنٹ کر دے گا اور یہ پرنٹ کرے گا کرنٹ کرسر پوزیشن پر ٹھیک ہے جو کرسر پوزیشن اس وقت ہے اس کرسر پوزیشن پہ یہ آپ کی ڈالر ٹرمینیٹڈ اسٹرنگ جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی اگلی جو سروس ہے ہمارے پاس وہ ہے سروس نمبر زیرو اے یعنی دس ڈیسیمل یہ ہے بفرڈ پٹ یہ بفرڈ پٹ جو ہے اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے اسٹرنگ انپٹ ہوتی ہے یہ اسٹرنگ ان پٹ ایک سے زیادہ کیریکٹرز یہ ایک دفعہ میں اسکرین سے ریڈ کر کے وہ آپ کو دکھا سکتا ہے یعنی آپ کو واپس بھیج سکتا ہے وہ اس میں آپ سروس کے اندر اے ایچ میں زیرو اے ڈالیں گے یعنی دس ڈالیں گے دس ڈیسیمل ڈالیں گے اور ایک آپ بفر ایریا اسے بھیجیں گے بفر ایریا کا پوائنٹر بنا کر کے آپ اسے بھیجیں گے کہ جس جگہ پر کہ وہ اپنے کیریکٹر فل کر کے آپ کو واپس بھیجے گا یہ ایک طرح سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان انپٹ ہوتی ہے کوکڈ انپٹ سے میری مراد یہ ہے کہ کنٹرول سی وغیرہ جو ہیں ٹھیک ہے یعنی کنٹرول بریک جو آپ نارملی دیکھتے ہیں کنٹرول بریک اس میں چیک ہوتی ہے اور اگر کنٹرول بریک آپ اس کے دوران پریس کریں گے تو وہ ایکنالج ہوگی اور اس کا آپریشن اس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ بفر آپ اس کو بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بفر جو آپ اسے بھیجتے ہیں اس ان پٹ بفر کا ایک خاص فارمیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ذرا سا دیکھنا آپ کو ضروری ہے وہ صرف سمپل انپٹ بفر نہیں ہوتا یعنی سمپل ایک میموری ایریا نہیں ہوتا بلکہ ایک طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک سادہ سا ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو غلط نہیں ہوگا اس کی جو پہلی تین بائٹس ہیں ان تین بائٹس کے کچھ خاص مطلب ہے اس کے آن وہ جگہ ہے جس میں کہ اس نے کیریکٹر ریٹرن کرنا ہے لیکن پہلی تین بائٹس جو ہیں ان کے کچھ خاص مطلب ہیں سب سے پہلی جو بائٹ ہے زیرو زیرو وہ بتاتی ہے کہ آپ کی اس بفر کا میکسیمم لینتھ کیا ہے یعنی کتنا بڑا بفر ہے یہ کتنے کیریکٹرز اس بفر میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ آپ کو لینتھ دینی ہوتی ہے یہ اگلی جو بائٹ اس کی ہے اس میں بیسیکلی جو اس کا اصل فنکشن ہے وہ تو یہ کہ جب وہ اسے پڑھ کے واپس بھیجے گا تو اس میں وہ لکھے گا کہ اس نے ٹوٹل کتنے کیریکٹرز جو ہیں وہ کی بورڈ سے پڑھ کر کے واپس بھیجے ہیں اس میں جو ٹوٹل کیریکٹر جیسے ہم کہہ رہے ہیں جو نارمل ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم کی بورڈ پہ کوئی چیز لکھ رہے ہوں تو انٹر سے ہم اسے ٹرمینیٹ کرتے ہیں انٹر ہی اس ان پٹ کو بھی ٹرمینیٹ کرتی ہے اور واپسی میں وہ بائٹ زیرو ون جو اگلی بائٹ ہے اس کے اوپر یہ لکھ کر کے بھیجتا ہے کہ اس نے کتنے ٹوٹل نمبر آف کیریکٹرز جو ہیں وہ پڑے ہیں یعنی بفر سے پڑے ہیں اس کاؤنٹ کے اندر آپ کا کیریج ریٹرن شامل نہیں ہوتا وہ اس کو ایکسکلوڈ کر دیتا ہے اس سے آن ورڈز آپ کا ایکچوئل بفر ہے ٹھیک ہے جہاں پر کہ وہ کیریکٹرز اصل میں پڑے ہوتے ہیں یعنی بائٹ نمبر ٹو جو ہے یعنی زیرو زیرو ہماری استعمال ہو گئی زیرو ون استعمال ہو گئی زیرو ٹو سے آن ورڈز وہ اصل کیریکٹرز پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ اس نے کی بورڈ سے پڑھے ہیں اور ان کیریکٹرز کے اندر کیریج ریٹرن آخری کیریج ریٹرن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم چاہیں تو ہم جو پیچھے ہمارے پاس کاؤنٹ آیا ہے ہم اس سے بھی یعنی اسٹرنگ لینتھ نکال سکتے ہیں جو ہم نے ریڈ کی اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس میں کیریج ریٹرن سرچ کر کے بھی ہم اسٹرنگ لینتھ کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں جو کہ ہم نے ابھی کی بورڈ سے پڑھا ہے تو اوور آل جو ہے اگر آپ اس سروس اسٹرکچر کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تھوڑا سا یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایز اس نے بڑھا دیا آپ کے لیے اگر آپ ہمارے طریقے سے جس سے ہم نے شروع کیا تھا تو کی بورڈ سے لیتے تو پھر اسکین کوڈ خود بھی خود ہی کرتے اور ٹرانسلیشن بھی خود ہی کرتے اور سارا کام آپ خود کرتے تو اس عذاب سے آپ کو تھوڑا سا نکالا ہے اور ایک جنرل جو آپ کو یعنی سروس اورینٹڈ آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایزی ان پٹ آؤٹ پٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے طریقے سے اس نے آپ کو یعنی کوکڈ فارم کے اندر وہ ایک سروس جو ہے وہ دینے کی کوشش کی ہے شاید ابھی بھی یہ سروس اسٹرکچر جو ہے وہ اتنا کمپریہنسو آپ کو نظر نہیں آئے گا جتنا کمپریہنسو کہ آپ نارملی ہائی لیول لینگویجز میں دیکھتے ہیں لیکن پھر اگین میں مطلب یہ کہوں گا کہ وہ پھر اس کے اوپر ایک لیئر اور ہے ٹھیک ہے نا جو کہ آپ کو ہائی لیول لینگویج کے ساتھ انٹرفیس کر کے انہیں ڈاس سروسز اور بایوس سروسز کے تھرو آپ کو زیادہ پاورفل ایز کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ پاورفل فنکشن جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے اب ویسے تو میرا خیال ہے کہ اب آپ لوگوں کے لیے اتنی ڈسکرپشن جتنی کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ ڈسکرپشن آپ لوگوں کے لیے کافی ہونی چاہیے لیکن جسٹ چونکہ ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ہر ایک چیز کو جو کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا بہت ہم کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا ایک ذرا پریکٹیکل اسٹرکچر بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ایک دو چھوٹے چھوٹے پروگرامس جن کے اندر شاید آپ بہت زیادہ جو ہماری روایت رہی ہے چیزوں کی کہ ہم کوئی بہت ڈیپ چیز جو ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں وہ نہ ہو لیکن جسٹ ایک یوز کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تو وہ دو تین چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہیں ان کی ان کی چھوٹی چھوٹی ڈسکرپشن بھی میں اسی وقت آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے ہیں یہی یہ جو تین میں نے آپ کو سروسز بتائی ہیں ان تین سروسز سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ ان کا استعمال بھی آپ کے سامنے ذرا واضح ہو جائے یہ پہلا پروگرام ہے ٹھیک ہے اس پروگرام کے اندر جو سروس ون ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈ کیریکٹر ود ایکو ٹھیک ہے ہم نے اس کو استعمال کیا ہے اور یہ بیسیکلی ہم نے کی تو یہاں پہ جو جو اس کو تھوڑا میننگ فل بنانے کے لیے ہم نے کیا یہ ہے کہ ایک اسٹرنگ شارٹ کی ان پٹ جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں جیسے ایک نارمل آپ اسٹرنگ لیتے ہیں اب کیریکٹر بائی کیریکٹر اس اسٹرنگ کو ہم ریڈ کر رہے ہیں اور یہ چیک کر رہے ہیں کہ کہیں ہم آپ نے کیریج ریٹرن تو نہیں پریس کیا اگر آپ نے کیریج ریٹرن پریس کیا ہے تو کیریج ریٹرن کا کوڈ جو ہے ٹھیک ہے تھرٹین ڈیسیمل جو کیریج ریٹرن کا کوڈ کیریج ریٹرن کی کی پریس ہونے کی وجہ سے آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم چیک کر رہے ہیں اگر وہ پریس کیا گیا ہے تو ہم اس لوپ کو ٹرمینیٹ کر کے یعنی کیریکٹر ان پٹ کے لوپ کو ٹرمینیٹ کر کے اس کو پرنٹ کر دیتے ہیں جو ان ٹوینٹی ون کا فنکشن نائن ہے اس کے ذریعے تو بیسیکلی وہ کر صرف اتنا رہا ہے اوپر جو ڈیکلریشن آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ڈیکلریشن جو ہیں وہ اس بفر کی ڈیکلریشن ہیں جن کو کہ ہم استعمال کریں گے اپنے کریکٹرز رکھنے کے لیے ٹھیک ہے نا اور نیچے جو ہے وہ تھوڑی سی جو دو انسٹرکشنز آپ کو اسٹارٹ کے ساتھ نظر آ رہی ہیں وہ کاؤنٹ کو انیشلائز کر رہی ہیں سی ایکس میں تاکہ میکسیمم بفر لینتھ سے ہم اوور فلو نہ کریں ایس آئی جو ہے وہ بفر پر پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ ہمیں وہ کریکٹر جو ہیں بیسیکلی سیو کرنے اس کے نیچے ہمارا وہ لوپ اسٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ لوپ جو ہے وہ ایک دفعہ یعنی اے ایچ میں ون ڈال کر کے ان ٹوینٹی ون کو کال کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان ٹوینٹی ون کی سروس ون اس نے کال کی ریڈ کیریکٹر ود ایکو اب جب یہ میں کوئی بھی کی پریس کروں گا ٹھیک ہے نا تو تب یہ سروس یہاں سے ریٹرن کرے گی اور یہ سروس ریٹرن کرنے سے پہلے جو کی میں پریس کروں گا اس کی کو اسکرین پر ڈسپلے بھی کر دے گی خود بخود تو اس لوپ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ ایکو کا کوئی فنکشن یہاں پہ میں کال نہیں کر رہا ہوں یہ بلٹ ان فنکشن ہے سروس ون کا کہ وہ ایکو کر کے اس کو اسکرین پر بھی ڈسپلے کرتی ہے ٹھیک ہے یہ بیسک اسٹرکچر ہے اس کے نیچے جو ہے وہ یعنی یہ لوپ لینے کے بعد اس کے نیچے جو ہے وہ میں انٹ زیرو نائن کے ذریعے میں اس کو اسکرین کے اوپر جو جو بھی کیریکٹر میں نے اس وقت اسٹرنگ جو میں نے ریڈ کی ہے اس اسٹرنگ کو میں پرنٹ کر دیتا ہوں اس اسٹرنگ کو پرنٹ کرنے کے لیے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو آخری کیریکٹر ہے جس پہ ابھی یعنی انٹرڈ کیریکٹر نہیں آیا ٹھیک ہے نا اس وقت یعنی اس کیریکٹر کے اوپر بنیادی طور پر میں لکھ دیتا ہوں ڈالر کا سائن یعنی چونکہ انٹ زیرو نائن جو ہے یہ سروس زیرو نائن جو ہے اس کو ڈالر ٹرمینیٹڈ اسٹرنگ چاہیے ہوتی ہے تو یہ ٹرمینیشن میں اپنی اسٹرنگ کی کرتا ہوں اور اس کے بعد بفر کا پوائنٹ ڈال کر کے ڈی ایس ہمارا چونکہ سیٹ ہے اسی اسی یعنی پرٹیکولر سیگمنٹ کے اوپر اس کو انیشلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈی ایکس کو انیشلائز کرنے کی ضرورت ہے یہ سروس زیرو نائن کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہماری اسٹرنگ کہاں پڑی ہوئی ہے تو یہ انیشلائزیشن کر کے میں سروس نائن کال کرتا ہوں تو وہ اسٹرنگ پرنٹ ہو جاتی ہے تو ایک سمپل آپ کے سامنے ایک ان پٹ آؤٹ پٹ کا ایک پروگرام اب آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو اگر ہم ایگزیکیوٹ کریں تو اس کی سمپل سی ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کیسی ہوگی یہ اگر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں ٹھیک ہے تو سمپلی ہم جو کچھ لکھیں گے وہ چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹا سا اپنا بھی وہ جو ہے اسٹرنگ اٹیچ کر دی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے ابھی اس میں لکھا ہے اسمبلی لینگویج ٹھیک ہے تو اس نے آگے یعنی اسمبلی لینگویج یہ پوری اسٹرنگ اس نے لے کر کے اور آگے اس میں ہیلو اپینڈ کر کے ہیلو اسمبلی لینگویج جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ پرنٹ کر دیا ہے ایک جو ایڈیشنل اس کے اندر آپ کو جو سروس ڈاس پرووائڈ کر رہا ہے وہ یہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ جو کنٹرول سی کا فنکشن ہوتا ہے کنٹرول بریک کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ فنکشن اب آپ کی ان پٹ کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور اگر آپ لکھتے ہوئے کسی جگہ پہ بھی کنٹرول سی پریس کریں گے تو آپ کا پروگرام یہاں پر ٹرمینیٹ ہو جائے گا یہ فیسلٹی جو ہے نا یہ اگر آپ سیدھی ڈائریکٹ ہارڈ ویئر سے انپٹ لے رہے ہوں تو یہ فیسلٹی آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی اگر آپ نے یہ کام کرنا ہو تو یہ پھر آپ کو خود پروگرام کرنا پڑتا ہے اب ہم دوسرا پروگرام آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر کہ ہم اسٹرنگ پٹ لے رہے ہیں اور اسٹرنگ آؤٹ پٹ کر رہے ہیں اس میں فنکشن یہی پرفارم ہوگا لیکن اس کی کاز جو ہیں وہ نسبتاً سمپل ہو جائیں گی پچھلے پروگرام میں جو آپ نے دیکھا تھا وہ یہ دیکھا تھا کہ ہم کیریکٹر بائی کیریکٹر یعنی ایک اسٹرنگ کو ریڈ کر رہے ہیں اور ریڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پھر اسٹرنگ کے طور پر اسکرین پر پرنٹ کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں وہ یہ کہ پوری اسٹرنگ ڈاس سے ہم نے ریڈ کرنے کے لیے کہا ہے اور جیسے میں نے آپ کو اس سروس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ بتائی تھی آ, اس کے مطابق یہ بفر کی فارمیشن جو ہے یہ آپ کو اسی حساب سے نظر آ رہی ہوگی کہ ہم نے پہلے یعنی کانسٹنٹ کے طور پر ہی بفر کا سائز جو ہے وہ دے دیا ہے اسی بفر کا سائز ہے اس کے آگے جہاں پہ اس نے لینتھ ریٹرن کرنی ہے وہاں پہ ہم نے انیشلی اسے زیرو رکھ کر کے دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر وہ لینتھ جو جتنی وہ ریڈ کرے گا اتنی لینتھ یہاں پر رکھ کر کے وہ ہمیں بھیج دے گا اس کے آگے جو ہے وہ اسی بائٹ کا بفر ہے جو آپ ٹائمز دیکھ رہے ہیں یہ ٹائمز بنیادی طور پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ٹائمز جو ہے یہ ڈائریکٹو ہے اسمبلر کا جو کہ اسی بائٹس یہاں پر زیرو سے انیشلائز کر کے رکھ دے گا یہ سائز بنا دے گا بفر کا تو بنیادی طور پہ بیاسی بائٹ کا ٹوٹل بفر ہے پہلی بائٹ کے اندر ہماری میکسیمم بفر کی لینتھ ہے جو کہ وہ ہولڈ کر سکتا ہے دوسری بائٹ کے اندر انٹ ٹوینٹی ون ہمیں لینتھ ریٹرن کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آنورڈ جو ہے وہ ہمارا بفر کا سائز ہے اس کے بعد نیچے ہمارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے اس پروگرام کے اندر ہم نے سمپلی وہ فنکشن زیرو اے ڈال کر کے جو ہے انٹ ٹوینٹی ون کی ڈاس کی کال کی ہے یہ کال جو ہے یہ اب اس وقت تک واپس نہیں آئے گی جب تک کہ ہم بنیادی طور پر انٹر نہیں پریس کریں گے کی بورڈ پر یعنی ہم جو کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھنے کے بعد ہم انٹر پریس کریں تب یہ کال یہاں سے واپس آئے گی اور اس وقت تمام کیریکٹر جو ہیں وہ بفر میں پڑے ہوں گے نیچے اس کو پرنٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا یعنی جس کو کہتے ہیں کہ چھوٹی سی چینج اس کے اندر کرنی ضروری ہے ہمارے پاس وہ چونکہ پرنٹ کا جو فنکشن ہے ہمارا ڈاس کا اس کو ڈالر ٹرمینیٹڈ اسٹرنگ چاہیے انٹر ٹرمینیٹڈ اسٹرنگ نہیں چاہیے تو جس جگہ پر انٹر پریس ہوا ہوا ہے اس جگہ کے اوپر ہم انٹر کی جگہ ڈالر رکھ کر کے اسی بفر کو اگر ہم پرنٹ کرنے کے لیے بھیج دیں تو ڈاس اس کو اسی طریقے سے پرنٹ کر دے گا یہ یہ جب سروس ریٹرن ہوگی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو بائٹ زیرو کے بعد یعنی جو بفر کا اسٹارٹ ہے وہاں پہ تو لنک پڑی ہوئی ہے اس کے آگے نمبر آف کیریکٹرز پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف کیریکٹرز جو اس نے ریڈ کیے ہیں وہ کتنے ہیں تو ہمیں جس جگہ پر ڈالر کا سائن لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم یہ لاجک استعمال کر رہے ہیں بی ایل میں ہم نے ٹوٹل بفر کی جو لینتھ ہے اس کو اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے اور بی ایچ کو زیرو کر دیا ہے کیونکہ یہ ٹوٹل ایک بائٹ ہے اس لیے اسے ہم نے بائٹ میں ہی ریڈ کرنا تھا اس کے بعد یہ جو جگہ بنتی ہے بفر پلس ٹو پلس بی ایکس یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انٹر پڑا ہوا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو لینتھ وہ واپس کرے گا اس کے اندر ڈالر یعنی کیریج ریٹرن کا جو جو جو کوڈ پڑا ہوا ہے اس کوڈ کو وہ انکلوڈ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو چیز اس نے مجھے ریٹرن کی ہے وہ اصل میں کاؤنٹ آف کیریکٹرز ہے اور اس جگہ کے اوپر جو چیز میں یعنی کیلکولیٹ کر رہا ہوں وہ ایڈریس ہے ایڈریس جو ہے وہ ہمارا زیرو سے شروع ہوتا ہے اور کاؤنٹ جو ہے یعنی اگر وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ دس کیریکٹر اس نے ریڈ کیے ہیں تو وہ کیریکٹر پڑے ہوں گے زیرو سے لے کر کے نائن تک ٹھیک ہے نا اور جو دسویں پوزیشن ہوگی ٹھیک ہے اس پوزیشن کے اوپر میرا جو ہے کیریج ریٹرن پڑا ہوگا تو بیسیکلی وہی کاؤنٹ جو ہے اس کو اگر میں آف سیٹ اپنے بفر کے اندر بنا لوں تو یہ وہ جگہ بنے گی جس جگہ کے اوپر کے کیریج ریٹرن ہے اور اس جگہ کے اوپر کیریج ریٹرن کی جگہ پہ میں ڈالر سائن لکھ دیتا ہوں تو اب یہ تیار ہو جاتا ہے ہمارا ہماری اسٹرنگ تیار ہو جاتی ہے ڈاس کے لیے کہ وہ اسے پرنٹ کر سکے سمپلی یہ ڈالر لکھنے کے بعد میں ڈاس کی سروس زیرو نائن کے ذریعے جو ہے وہ اس اسٹرنگ کو پرنٹ کر دیتا ہوں اس میں بس یہ اب جو چیز اوپر والی کیلکولیشن اور نیچے والی کیلکولیشن میں ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ جو ایڈریس میں پاس آن کر رہا ہوں وہ بفر پلس ٹو کا ہے کیونکہ پہلی جو دو بائٹس ہیں وہ بنیادی طور پہ ڈاس کے آپریشن کے لیے مخصوص ہیں جو ایک جو میکسیمم لینتھ بتا رہی ہے اور دوسری جو کاؤنٹ بتا رہی ہے اصل اسٹرنگ ان دو بائٹس کے بعد آتی ہے اس لیے جو ڈاس کو پرنٹ کرنے کے لیے میں نمبر یا آفسیٹ پاس آن کروں گا وہ بفر پلس ٹو ہونا چاہیے بفر نہیں ہونا چاہیے اب اس پروگرام کو اگر ہم ایگزیکیوٹ کریں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بالکل اسی طریقے سے اسٹرنگ ان پٹ اور اسٹرنگ آؤٹ پٹ کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے کام کریں گے اب اگر اس پروگرام کو ہم ایگزیکیوٹ کریں تو یہ بیسیکلی جو کچھ بھی ہم لکھیں گے جیسے اگر فرض کرو کہ ہم اے بی سی ڈی لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم انٹرپریس کریں تو یہاں پہ اگر آپ آؤٹ پٹ دیکھیں تو بالکل وہی اے بی سی ڈی آپ کو اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ کو اس میں ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے اور پچھلے پروگرام میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا تھا ویسے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہ جو ہے ہم نے اس کو اس پروگرام کو اسی جگہ پر جس جگہ پر کہ ہم نے اسے رکھا تھا اسی جگہ کے اسی لائن کے اوپر ہم نے اسے پرنٹ کیا ہے ڈاس کی جو انٹرپریٹیشن ہے کیریج ریٹرن کی اس انٹرپریٹیشن میں نیو لائن شامل نہیں ہوتا لہٰذا وہ نئی لائن کے اوپر نہیں آئے گا اگر آپ اسے خود نیا لائن کے اوپر لانا چاہیں تو ایکسپلسٹلی آپ کو نیو لائن کی کمانڈ دینی پڑے گی تب جا کر کے وہ دوسری لائن میں آئے گا اور دوسری لائن میں آ کر کے وہ پرنٹ کرے گا تو اگر اس پروگرام کو ہم تھوڑا سا چینج کرنا چاہیں کہ اس کو نئی لائن کے اوپر لے کر کے آئیں تو پہلے ہمیں جو ہے اس کے اندر یہ کیپبلٹی ڈالنی پڑے گی کہ ان پٹ لینے کے بعد نیو لائن کا کیریکٹر ہم آؤٹ پٹ کریں تاکہ جو ہماری لائن ہے وہ چینج ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اپنا جو اسٹرنگ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اس اسٹرنگ کو پرنٹ کریں تب جا کر کے یہ صحیح طریقے سے پرنٹ ہوگا اب ایک چھوٹی سی ایڈیشن جو ہے اس پروگرام کے اندر اگر ہم کر لیں جیسے کہ یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم اس میں جو نیو لائن کا کریکٹر ہے یہ بھی پرنٹ کر دیں اب یہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں ریٹرن اور نیو لائن جو ہے وہ اپنے فنکشنز پرفارم کریں گی کیریج ریٹرن سے کیریج پیچھے کی طرف یعنی کرسر پیچھے کی طرف جائے گا لائن میں نیو لائن سے کرسر اگلی لائن کی طرف جائے گا اور اسکرالنگ وغیرہ یہ تمام فنکشنز جو ہیں اب وہ خود بخود کرے گا اس میں اب ہمیں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سمپل ڈاس کی سروس ٹو جو ہے ان ٹوینٹی ون کی سروس ٹو جو کہ ایک سمپل کنسول آؤٹ پٹ کرتی ہے اس کے ذریعے میں نے ان تین انسٹرکشن سے نیو لائن جو ہے وہ اسکرین کے اوپر پرنٹ کرا دیا تو اب ایک نئی لائن یعنی بلینک لائن کے اوپر وہ اسٹرنگ ہماری جو ہے وہ پرنٹ ہوگی یعنی یوں سمجھو کہ ہم نئی لائن کی طرف آ گئے اور نئی لائن پہ آ کر کے پھر جو ہماری اسٹرنگ ہے اس کو ہم نے پرنٹ کیا تو اگر اس پروگرام کو ہم ایگزیکیوٹ کریں تو اس کی آؤٹ پٹ ذرا تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوگی اب اس کے اندر جو ہے یہ یہ اگر آپ دیکھیں اس پروگرام کی آؤٹ پٹ کو تو اگر ہم صرف simple A B C D لکھ کر کے یا جو کچھ بھی اسٹرنگ ہم لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر کے جب ہم انٹر پریس کرتے ہیں تو وہ نئی لائن میں آ کر کے دوبارہ سے اس اسٹرنگ کو جو ہے وہ پرنٹ کر دیتا ہے تو سمپلی یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک چیز میں نے ان پٹ لیا ہے ایک اسٹرنگ ان پٹ لیا اور اسی اسٹرنگ کو سمپل سمپل پرنٹ کر دیا صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ڈاس کا یہ جو ان پٹ اسٹرنگ کا فنکشن ہے اور آؤٹ پٹ اسٹرنگ کا فنکشن ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے ایک تھوڑی سی چیز جو ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جب آپ اسٹرنگ ان پٹ کر رہے ہوں گے تو ڈاس آپ کو ایڈیٹنگ فنکشنز بھی پرووائڈ کرے گا یعنی وہ جو نارمل کرسر کو موو کر کے پیچھے ہم کوئی چیز چینج کرنا چاہیں یا ڈیلیٹ وغیرہ کرنا چاہیں تو یہ ڈیلیٹ کا فنکشن جو ہے یہ اور تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈاس ہمیں اس جگہ پر پرووائڈ کرتا ہے تو یہ بیسیکلی یہ ایک ایڈڈ فیچر ہے کہ جب آپ اس کو اس کو یوز کریں تو آپ کو لائن ایڈیٹنگ جو کہ نارمل آپ ہائی لیول لینگویجز میں دیکھتے ہیں کہ اسٹرنگ ان پٹ کے اندر آپ کو لائن ایڈیٹنگ کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے وہی فیسلٹی یہاں پر ڈاس بھی آپ کو دے گا تو جنرلی جو ہے یعنی ہمارا جو ویڈیو اور کنسول کی جو ان پٹ آؤٹ پٹ ہے ٹھیک ہے وہ مور اور لیس اب یعنی اس کی کوریج جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے اب جو چیز ہم شروع کرنے لگے ہیں تھوڑی سی کوشس مطلب ایفرٹ چاہتی ہے کچھ احتیاط چاہتی ہے ٹھیک ہے اور مطلب یہ کہ ذرا سا اب جو آن ورڈس پروگرامز آئیں گے ذرا دیکھ داکھ کر کے آپ نے چلانے ہیں کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ آپ کی سیکنڈری اسٹوریج کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یعنی جو آپ ہارڈ ڈسک آپ نے لگائی ہوئی ہے جو آپ نے فلوپی لگائی ہوئی ہے بایوس اور ڈاس یہ دونوں اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اب ہماری ڈسکشن اس چیز کے اوپر ہوگی اس ڈسکشن میں آگے جانے سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی فزیکل فارمیشن کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جو مختلف پیرامیٹرز آئیں گے سامنے ڈاس اور بایوس سروسز کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو آپ کو سمجھنا ذرا زیادہ آسان ہو جائے گا تو پہلے جو ہے ذرا آسان والا پارٹ ہم اس کا لیتے ہیں یعنی جو ہماری فلوپی ڈرائیوز ہوتی ہیں آج کل تو لوگ عموماً ذرا کم ہی استعمال کرتے ہیں فلوپی ڈرائیوز لیکن بہرحال بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو ضرورت پڑی جاتی ہے اس چیز کی آپ کبھی ڈیٹا وغیرہ آگے پیچھے فلوپی ڈرائیوز کے اوپر کرتے ہیں اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک جگہ سے فلوپی ڈرائیو جو ہے وہ کاپی کرتے ہیں اور دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں تو ninety percent of the time وہ نہیں چلتی یہ بھی چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے گی جب ہم اس کی جو فزیکل چیز ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو فلوپی آپ نارملی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے آپ کی ٹھیک ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یعنی یہ جو اس کا جیکٹ ہے اس کو اگر آپ ایسے یہ کر کے دیکھیں تو آپ کو نیچے ایک سرفس نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ سرفیس جو ہے بنیادی طور پہ یہ میگنیٹک مٹیریل ہے میگنیٹک مٹیریل جو کہ یعنی نرم پلاسٹک کے اوپر جو ہے کوٹ ہوا ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت فائن پالش ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بالکل اس کا تقریباً مٹیریل جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو مٹیریل کے آپ کے نارمل کیسٹس جو آپ استعمال کرتے ہیں گانوں وانوں کی اور دوسری چیزوں کی اس طرح کا ہوتا ہے مٹیریل کوالٹی جو ہے اس سے بہت فائن ہوتی ہے لیکن بنیادی جو فارمیشن ہے مٹیریل کا وہ یہی ہوتا ہے فیرو میگنیٹک مٹیریل جنہوں کہتے ہیں جن کو میگنیٹائز اور ڈی میگنیٹائز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا اس کی دو سرفیسز ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ آپ کو اس سائڈ پر نظر آ رہی ہے اور دوسری جو سرفیس ہے اس کی وہ اس کی الٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی یہ بنیادی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ بہت فائن فیرو میگنیٹک مٹیریل جو ہے اس کی دونوں سائڈز پر کوٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک بہت باریک لیئر جو ہے وہ دونوں سائڈ کے اوپر لگی ہوئی ہے اور وہ لیئر جو ہے وہ میگنیٹائز ہو سکتی ہے اور ایک سائڈ کی جو میگنیٹائزیشن ہے وہ دوسری سائڈ کی میگنیٹائزیشن کو افیکٹ نہیں کرتی یہ میگنیٹکلی جو ہے وہ آپس میں یہ انسولیٹڈ ہوتے ہیں تو ایک تو یہ مٹیریل ہے اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کو توڑ کے بھی دیکھ لیجیے گا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے یہ گولڈ ڈسک ہوتی ہے بیسیکلی اور یہ جو سینٹر میں اس کا یہ ہے یہ یہاں پر اس کی موٹر آتی ہے اور یہ موٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ لاک کر کے اس پوری پوری جو جو یہ گولڈ ڈسک ہے اس گولڈ ڈسک کو گھماتی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو سرفیس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس طرف سرفیس پہ اور اس طرف سرفیس پہ بالکل جس طریقے سے کہ آپ کے ٹیپ ریکارڈر کے ہیڈ ہوتے ہیں نا بالکل اسی طریقے کے مطلب اسی طریقے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی بھی ویسے ہوتے ہیں فزیکلی تو آپ کے وہ اتنے بڑے بڑے ہیڈ ہوتے ہیں ٹیپ ریکارڈر کے لیکن اس کے ہیڈ جو ہیں وہ ذرا بہت فائن اور بہت ہی اسپیشل قسم کے ہوتے ہیں وہ ہیڈز آتے ہیں اس کے دونوں سائڈوں پر ٹھیک ہے نا اور ان دو ہیڈز کے درمیان میں یہ چیز گھوم رہی ہوتی ہے یہ جو اس میں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے یہ جو ایکسپوزڈ ایریا ہے نا اس کا یہ جو مٹیریل ہے اس کا اصل میں اندر جو لگا ہوا تو جب یہ آپ یہ ڈسک ڈالتے ہیں نا تو یہ کور جو ہے اس کے اوپر یہ سلائیڈ کر کے سائڈ پر چلا جاتا ہے اور وہ دونوں ہیڈز جو ہیں وہ اس مٹیریل کے اوپر آ جاتے ہیں اور بیسیکلی ان دونوں ہیڈز کے پیچھے ایک کنٹرول ہوتا ہے جو کہ ان ہیڈز کو اس فلوپی کے اس ایکسپوزڈ سرفیس کے اوپر آگے اور پیچھے کی طرف جو ہے وہ موو کرتا ہے جو اس کی سینٹرل موٹر ہے یہ والی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں لاک ہو کر کے یہ بیسیکلی یہ پورا پورا پلیٹ جو ہے اس کے اندر جو سرکولر ڈسک ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے یعنی ایک ڈائریکشن آف موشن جو ہے اس کا وہ سرکولر ہے ٹھیک ہے جس کے جو کہ ڈسک کے گھومنے کی وجہ سے ہے اور ایک ڈائریکشن آف موشن جو ہے اس کا وہ جو پوری ہیڈ اسمبلی ہے یہاں پر جو double by double side assembly آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے موومنٹ سے ایک ڈائریکشن آف موشن اس کی یہ کریٹ ہوتی ہے اب اگر ان کو ہم یعنی تھوڑا سا آپس میں ریلیٹ کر کے چیزوں کو دیکھیں تو ایک چیز جو ہے وہ اب آپ کو مطلب اب کچھ ٹرمز کی یہاں پر میں یعنی ایک بہت سمپل چیز کے ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ یہ یہ یہ جو جو جو فارمیشن ہے یعنی اس اس کو کا والی روٹیشن ہے اس روٹیشن کے ساتھ میں اگر کہوں کہ جی ہیڈ آپ کا جو ہے وہ اس جگہ پر پڑا ہوا ہے اور ڈسک اس کے بیچ میں ایسے گھوم رہی ہے تو لاجیکلی وہ ایک سرکل فارم کرتی ہے ٹھیک ہے نا ایک سرکل جو ہے وہ اس طرح کا فارم کر رہی ہے اگر ہیڈ جو ہے وہ ایک اسٹیپ اور آگے چلا جائے تو یہ دوسرا سرکل فارم کرے گی تو بنیادی طور پر اس کا جتنا میگنیٹک سرفیس ہے یہ بیسک اصول ہے سیکنڈری اسٹوریج یعنی جو جو یہ ڈسک فارم کی چاہے ہارڈ ڈسک ہو چاہے فلوپی ڈسک ہو ٹھیک ہے ان کا یہ بنیادی اصول ہے کہ یہ جو فارمیشن اس کی ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس کے اوپر ان سین لاجیکل کنسنٹرک سرکلز فارم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ فارم ہوتے ہیں ہیڈ کی لیٹرل موومنٹ کے ذریعے اب یہ ہیڈ یہاں ہے یہاں یہاں یہاں یہاں یہ اس طریقے سے یہ ہیڈ کی یہ جو موومنٹ ہے اس کے ذریعے اس کے سرفیس پر میگنیٹک سرکلز جو ہیں وہ فارم ہو جاتے ہیں وہ جو میگنیٹک سرکلز فارم ہوتے ہیں نا انہیں ہم ٹریکس کہتے ہیں ٹریکس اور اگر یہ ایک سے زیادہ لیئرز ہوں تو پھر انہیں ہم سلینڈرز کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سلینڈریکل شیپ بن جاتی ہے لاجیکلی اگر آپ دیکھیں کہ وہ یہ تو دو ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی یہ سلینڈر ہی بنتا ہے لیکن اگر فرض کرو کہ یہ ہارڈ ڈسک ہے تو ہارڈ ڈسک کے اندر یہ پلیٹن جو ہے یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہوتی ہے بس اس کا صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ فلوپی نہیں ہوتی فلوپی سے مراد یہ ہے کہ وہ فلیکسیبل نہیں ہوتی اس کو فلوپی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فلیکسیبل ہے یہ والی تو اس کے اوپر آپ کو پلاسٹک کا کور نظر آ رہا ہے جو ٹریڈیشنل فلوپیز ہوتی تھیں وہ مڑ جاتی تھیں اگر کسی کے پاس وہ ساڑھے پانچ انچ والی فلوپی ہو یا آٹھ انچ والی ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ فلیکسیبل مٹیریل ہوتا ہے اور وہ مڑ جاتا ہے اس وجہ سے اسے فلوپی کہتے ہیں فلوپ کر, کر جاتا ہے یہ فلیکسیبل ہے جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے نا اس کا مطلب اس میں اور ہارڈ ڈسک میں مطلب یوں سمجھیے کہ بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ ہارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سافٹ ہوتی ہے آ, اس کی تھوڑی اسپیڈ وغیرہ اور باقی میکینزم الیکٹرانکس یہ وہ سب کچھ اس سے مختلف ہوتا ہے لیکن آ, بنیادی اصول جو ہے دونوں کا وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے اس کے اندر اس میں جیسے اب میں نے بتایا آپ کو کہ یہ دو میگنیٹک سرفیسز ہیں ان میں کسی میں دو کسی میں چار یعنی وہ ملٹیپل پلیٹن جو ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے اس طریقے سے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ایسے جیسے یہ پنجے کی طرح نا یہ اس طریقے سے ہیڈ جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا یعنی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس یہ اس طریقے سے جب یہ گھومتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے اوپر کنسنٹرک سرکلز جو ہیں یعنی لاجیکلی کنسنٹرک سرکلز جو ہے وہ فارم ہوتے ہیں اور جب ہیڈ ایسے چلتا ہے تو یہ ٹریکس ہیں آپ کے جو track zero track one track two track three اس کے اندر جو ہے ٹریک زیرو ٹھیک ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈ بالکل میجرڈ ڈسٹینس ہوتا ہے اس کے سینٹر سے یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے اس سے بالکل ایک ڈسٹینس پہ ٹریک زیرو ہوتا ہے اور ہر فلوپی ڈرائیو جو ہے اس کے اندر ایک جو ہیڈ کی جب ہم پوزیشننگ کر رہے ہوں تو ایک سینسر لگا ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس جگہ پہ یعنی وہ جب باہر نکلتے نکلتے آئے گا نا وہ جب اس سینسر کو ٹچ کرے گا تو وہ وہ بتا دے گا کہ بس یہاں پر جو ہے میرا ٹریک زیرو ہے اگر آپ ایک ٹریک ایک فلوپی کے اندر جا کر کے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور دوسری فلاپی میں جا کر کے آپ اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نہیں پڑھا جاتا تو بنیادی طور پہ جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سینسر کی پوزیشننگ اور اس کے سینسر کی پوزیشننگ میں معمولی سا جو جو ڈفرینس ہے وہ ہے جس کی وجہ سے کہ ڈرائیو جو ہے وہ اس فلوپی کو نہیں پڑھ پاتی تھوڑا سا اس کو میں ذرا آپ کو اسکرین پر بھی اس کا ایک جو فزیکل لے آؤٹ ہے اس کو میں دکھا دوں یہ جو آپ یہ گول یہ جو ڈسک آپ دیکھ رہے ہو اس کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے کہ کنسنٹرک سرکلز جو بنے ہوئے نا یہ بیسیکلی ہمارے ٹریک ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ہیڈ کی موومنٹ سے یہ لاجیکل پلیسمنٹ جو ہے ٹریکس کی بنتی ہے آ, اس میں کوئی فکس جگہ نہیں ہوتی اس سرفس کے اوپر یا کوئی مارک نہیں لگا ہوتا اس کے اوپر کہ جی یہاں پر ٹریک آئے گا یہ جس جس ڈرائیو میں آپ فارمیٹ کرتے ہیں اس کو آ, پہلی دفعہ اس ڈرائیو کے مطابق یہ ٹریک بن جاتے ہیں اور چونکہ یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ اس کا ٹریک زیرو کہاں ہوگا اور یہ بھی اسٹینڈرڈ ہے کہ اس کے دو ٹریکس کے درمیان گیپ کتنا ہوگا تو اس لیے ایک فلوپی اور دوسری ڈرائیو کے اندر جا کر کے وہ فلوپی جو ہے وہ اسی طریقے سے بہیو کرتی ہے اب اس میں ایک اور چیز جو ایڈیشنل آپ کو اس میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ میں بیسیکلی یہاں پہ آپ کو شاید دکھا نہیں سکتا تھا وہ یہ جو آپ اس کے ورٹیکل جو ڈویژنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈویژنز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سیکٹرز اور وہ کچھ الیکٹرانکس کی لمیٹیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک فل ٹریک جو ہے وہ ایک گو میں یہ نارملی یہ اسٹوریج میڈیم جو ہیں وہ نہیں eh, پڑھ پاتے اس وجہ سے ان کو ہم اس طرح یعنی اس اینگل اینگولر فارم کے اندر ان کو چھوٹے چھوٹے مینیجبل ٹکڑوں میں ہم کاٹ دیتے ہیں یہ بھی فزیکل ڈویژن نہیں ہے بیسیکلی لاجیکل اور میگنیٹک ڈویژن ہوتی ہے ان میں سے ایک جو پیس ہے آپ کا یہ جو کٹ ہے یہ پائی کی طرح آپ دیکھ رہے ہو یہ پائی کا جو کٹ ہے یہ ایک کٹ جو ہوتا ہے یہ ایک سیکٹر کہلاتا ہے تو بیسیکلی اس طرح کی ڈویژن ہے اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آؤٹر سیکٹر جو ہے ہمارے وہ بڑے ہیں اور انر سیکٹر جو ہے ہمارے وہ چھوٹے ہیں فزیکلی تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آؤٹر سیکٹرز بڑے ہوتے ہیں اور انر سیکٹرز چھوٹے ہوتے ہیں لیکن لاجیکلی یہ سیکٹرز جو ہیں یہ فکسڈ نمبر آف اسٹوریج رکھتے ہیں اور اسٹینڈرڈ کے طور پہ آج کل جو اسٹینڈرڈ چل رہا ہے وہ اور بہت عرصے سے چل رہا ہے وہ یہ کہ ایک سیکٹر کے اندر جو اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے آپ کی وہ پانچ سو بارہ بائٹ کی ہوتی ہے اور آؤٹر سیکٹر ہو یا انر سیکٹر ہو یہ اسٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ ایک ہی جیسی رہتی ہے اور اس ویریشن کو ڈرائیو کی الیکٹرانکس خود کنٹرول کرتی ہے یہ جو ہماری اسٹینڈرڈ فلوپی جو ہوتی ہے one point four four megabyte کی جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے بنیادی پیرامیٹرز جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں اس کے اندر دو ہیڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ایک سرفیس پہ ایک دوسرے سرفیس پہ ہوتا ہے اور اسی ٹریک جو ہے وہ ایک ہیڈ کے اوپر سمجھ لیجئے کہ جو پوزیشنز ہیں اس کی جو میں نے بتایا تھا لیٹرل ہیڈ موومنٹ جو ہے وہ اسی ٹریک بناتی ہے اس کے ٹوٹل ایکسپوز سرفیس کے اوپر اور ایک ٹریک کے اندر جو ہے وہ اٹھارہ سیکٹر ہوتے ہیں اور پانچ سو بارہ بائٹ جو ہیں وہ ایک سیکٹر کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹل اس کی لاجیکل فارمیشن بنتی ہے یہ اس کی اسٹوریج کیپیسٹی جو ٹوٹل اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ اس حساب سے ہے تو ٹوٹل جو اگر آپ ان تمام چیزوں کو ضرب تقسیم کر کے دیکھ لیں دو ہزار آٹھ سو اسی ٹوٹل سیکٹر جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور ایک سیکٹر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پانچ سو بارہ بائٹ یعنی آدھے کلو بائٹ کا ہوتا ہے تو چودہ سو چالیس کلو بائٹ ٹوٹل جو ہے وہ اس کی اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے یعنی one point four four megabyte یہ فلوپی کی فارمیشن ہے ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ ذرا کسی میں زیادہ کسی میں کم وہ نمبر آف سلینڈرز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نمبر آف سلنڈرز جو ہیں ان کے ٹوٹل کنسنٹرک سرکلز جو ان کے اوپر ٹوٹل نیٹ سرفیس کے اوپر ہوتے ہیں وہ ان کے نمبر آف سلینڈرز کہے جاتے ہیں یعنی ایک سرفیس کے اوپر جو ایک سرکل بنتا ہے وہ ایک ٹریک ہے لیکن جو ٹوٹل ڈویژن ہوتی ہے اس کی سرفیس کی آ, وہ اس کو ہم سلینڈر بولتے ہیں کیونکہ اگر ایک سے زیادہ پلیٹن ہو تو اگر آپ لاجیکلی اس کو دیکھیں تو جیسے ایک سلینڈر ہوتا ہے وہ فارمیشن اس کی بن جاتی ہے اب بیسیکلی تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز جو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ اس کی اوریجنل یعنی جو اپنے ڈرائیو کے اندر ہارڈ ڈسک اور فلوپی ڈرائیو جو ہے وہ ڈرائیو کے اندر کس طریقے سے کام کرتی ہے تاکہ آپ اس کے یعنی فزیکل ورکنگ کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں یہ اگر آپ دیکھیں اس اس پرٹیکولر اس کو تو اس کے اندر ہم نے ایک فلوپی جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے اور یہ فلوپی جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ یہ سینٹر میں اس کی موٹر جو ہے وہ گھوم رہی ہے اور یہ یہ یہ روٹیشن جو ہے اس کی یہ چلتی رہے گی اب اگر میں اس کو کوئی بھی کمانڈ دیتا ہوں اس فلوپی کو جیسے بلفرز اگر میں ڈائریکٹری لینے کے لیے کمانڈ دیتا ہوں تو بنیادی طور پہ پہلے تو اس کا ہیڈ موو کرے گا یہ اس کا ہیڈ موو کر رہا ہے اور یہ موو کر کے اس جگہ پر پہنچا ہے کہ جس جگہ پر اس کی ڈائریکٹری موجود ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ یعنی اب یہ روٹیشن میں ساتھ ساتھ اس کو ریڈ بھی کر رہا ہے اور ریڈ کرنے کے بعد یہ جو ہے یہ آپ کو ڈسپلے کر رہا ہے تو یہ لیٹرل موومنٹ جو ڈسک کی ہے یہ ہیڈ کی جو لیٹرل موومنٹ ہے اس سے وہ اپنے پرٹیکولر ٹریکس جو ہے ان کو لوکیٹ کرتا ہے یہ تو آپ نے دیکھا سمپل اس کے اندر جو ہے یہ فلپی کی فارمیشن ہے اگر یہ دوسری چیز یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ہارڈ ڈسک ہے اور یہ ہارڈ ڈسک ویسے تو ذرا مطلب اس طریقے سے یعنی آپ کو یہ اسٹل فارم کے اندر یہ نظر آ رہی ہے یہ ہم نے ذرا اوپر سے اس کو کھولا ہوا ہے تاکہ آپ کو اس کے انٹرنل چیز جو ہے وہ نظر آ جائے یہ جو آپ اس کے یہ فارمیشن دیکھ رہے ہیں یہ فارمیشن جو ہے یہ یہ پورا ہیڈ اسمبلی ہے اس کا جو کہ اوپر نیچے یعنی اس کے اندر اور باہر کی طرف سرفیس کے اوپر جو ہے وہ موو کرتا ہے یہ ذرا تھوڑا سا چونکہ اس کی اسپیڈ اور اس کی جو جو ڈائنمکس ہیں وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہیں اس لیے اس کے اندر آپ کو اس طرح کی موومنٹ نظر نہیں آئے گی جس طرح کی موومنٹ آپ نے فلوپی کے اوپر دیکھی ہے یہ اس طرح یعنی اینگولر فارم کے اندر موو موو کرتا ہے اگر ہم اس کو پاور دیں تو یہ اس کی اسپن جو ہے پاور دینے کے بعد یہ دیکھیں کرنا شروع ہو گئی ہے اور یہ ایک خاص جب ایک اسپیڈ پر پہنچ جاتی ہے تو اس کا ہیڈ ریلیز ہوتا ہے اور یہ ہیڈ جو ہے وہ اس طرح سے سرفیس کے اوپر موو کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنے ٹریکس اور مختلف جو اس نے یعنی ڈیٹا لوکیشن جو جن پہ اس نے ڈیٹا اسٹور کیا ہوا ہے ان کو اس طریقے سے وہ ٹریولس کرتا ہے آگے پیچھے جس طرح آپ نے دیکھا ہے فلوپی ڈرائیو میں کہ لیٹرلی یعنی اندر اور باہر کی طرف جو ہے وہ ڈسک کا ہیڈ جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے اپنے ٹریک کو سرچ کرنے کے لیے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بھی بیسیکلی اندر اور باہر کی طرف ہی جو ہے وہ موو کر رہا ہے اس کی موومنٹ جو ہے بس یہ ذرا اینگل اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے فلوپی ڈرائیو ہاں، جو ہے وہ اسٹریٹ اس کا ہیڈ آگے پیچھے موو کرتا ہے اس کا ذرا اینگل کے ساتھ جو ہے وہ موو کرتا ہے یہ بیسیکلی کچھ ارینجمنٹ اس کا اس طریقے کا ہے کیونکہ اس کی اسپیڈ اور تمام چیزیں اس سے بہت مختلف ہوتی ہیں لہٰذا اس کو ضرورت جو ہے وہ اس طرح کی کی الیکٹرانکس اور اس طرح کی میکینکس کی ہوتی ہے یہ چیز جو ہے یہ آپ نے دیکھی امید ہے کہ آپ کو جو ہے اس کا میکینزم ایٹ لیسٹ ایک لاجیکل لیول کے اوپر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ یہ جو چیز ہے یہ چیز بایوس جب اس کو دیکھتی ہے ٹھیک ہے نا بایوس کے لیے یہ سمپل کمبینیشن ہے ٹریکس اور سیکٹرز اور ہیڈز کا ٹھیک ہے بایوس کو ان تین چیزوں سے زیادہ اور کسی چیز کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ یعنی ایک را اسٹوریج ڈیوائس کے طور پہ بایوس اس کو دیکھتی ہے بس اس کے اوپر اسٹوریج ہے اب وہ اسٹوریج کیا ہے وہ فائل ہے وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس سے بایوس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی لہذا جب ہم بایوس کے تھرو کسی چیز کو ایکسس کرنے لگے نا یعنی بایوس کے تھرو جب ہم فلوپی کو کریں یا ایون ہم ہارڈ ڈسک کو کریں تو یہ اس کا سب سے پاورفل موڈ ہوتا ہے یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ سمپل لیکن یہ سب سے زیادہ پاورفل موڈ ہے اس کا اس موڈ کے اندر اگر آپ کسی ڈسک کو کھولیں گے نا تو اس کے ساتھ آپ جو چاہیں آپ وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ اس میں جو چیز پڑھنا چاہیں جو چیز لکھنا چاہیں جہاں لکھنا چاہیں جہاں پڑھنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم بایوس کے اندر اس کو بایوس کی آنکھوں سے جب ہم اس ہارڈ اس فلوپی ڈرائیو کو یا ہارڈ ڈسک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بایوس کے لیے یہ صرف ایک simple collection of tracks and heads ہے اور اینڈ سیکٹرز ہے لیکن ایک را اسٹوریج جو ہے وہ میرے لیے میننگ لیس ہے یعنی as a human being as a user جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس میں اسی ٹریک ہیں یا اس میں دو سو بارہ ٹریک ہیں یا کتنے سیکٹر ہیں مجھے تو اس چیز سے دلچسپی ہے کہ اس کے اوپر میری فائل جو ہے وہ مائی پروگ ڈاٹ اے جو میں نے لکھی تھی وہ کہاں ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے سمجھ گئے نا یعنی جو ہم لوگ ہیں یعنی when we look into the storage device from the from the eyes of a human being from the eyes of a user ہم اس بات میں ہماری دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ اس پہ ٹریک سیکٹر ہیں یا نہیں ہمیں تو اس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے کہ ہماری فائل اس پر ہے یا نہیں وہ جو ارینجمنٹ ہے یعنی کہ فائل اس کے اوپر اب کس طریقے سے آتی ہے جب ہم اس طرح کی کوئی بھی اس کی فارمیشن کرنے لگیں کہ ہمیں یہ پتا لگے کہ اچھا جی یہ فائل کس جگہ پر ہے یہ یہ اس کا کیا نام ہے تو یہ صرف را ٹریک سیکٹر اور ہیڈ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا ہمیں اس کا ایک مزید اس کے اوپر یہ جو ٹریک سیکٹر ہیڈ کا ایک اسٹرکچر ہے فزیکل اس کے اوپر ایک لاجیکل اسٹرکچر بلڈ کرنا پڑے گا جس لاجیکل اسٹرکچر کے اندر کہ میری فائل اس میں اپنے نام سے محفوظ ہو سکے اور اپنے نام سے میں اس کو ریٹریو کر سکوں تو یہ جو لاجیکل فارمیشن اس فلوپی ڈرائیو کی بنتی ہے نا یہ لاجیکل فارمیشن اس کی بایوس نہیں بناتی اس کا آپریٹنگ سسٹم بناتا ہے یعنی اگر ہم ڈاس کی فلوپی کو استعمال کریں گے تو اس کے اوپر ڈاس نے ایک لاجیکل فارمیٹ لاجیکل فارمیشن اس کی دی ہوئی ہے وہ لاجیکل فارمیشن کو ڈاس پڑھے گا اور ڈاس انٹرپریٹ کرے گا اسے ٹھیک ہے اگر میں لائنکس استعمال کر رہا ہوں اس فلوپی کے اوپر تو لائنکس نے اس کے اوپر ایک لاجیکل فارمیشن بنائی ہوئی ہے ڈاس کی فارمیشن الگ ہوگی انہی ٹریک سیکٹرز اور ہیڈ کے معنی بدل جائیں گے ڈاس کے لیے انہی ٹریک سیکٹرز اور ہیڈز کے معنی بدل جائیں گے لینکس کے لیے تو اس کے اوپر وہ ایک ایک ایسا اسٹرکچر آپریٹنگ سسٹم کا اس کے اوپر بناتا ہے جس چیز کو جس کو کہ آپریٹنگ سسٹم پڑھ کر کے اسے انٹرپریٹ کر سکے کہ ہاں یہ میرا میری میری فلوپی ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر جو ہے فائلیں فائلز وہ میں نے ایسے اس طریقے سے فلاں فلاں فلاں سیکٹر ایک فائل کے اندر جو ایک فائل ہے سے my prog dot A S M جو ہے وہ اس اس اس سیکٹر کی حساب سے اس کو لکھا گیا ہے اس طریقے سے وہ ڈسک کے اوپر لکھی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں ایک تمام مینجمنٹ جو کہ ذرا کمپلیکس چیز ہے اس کی ڈیٹیل میں شاید میں نہ جاؤں آ, اس کا ایک کرسری ویو آپ کو میں دوں گا آ, کیونکہ یہ آپریٹنگ سسٹم کا تو کورس ہے نہیں اتنا میں آپ کو ضرور ویو دے دوں گا کہ آپ اس کو میننگ فلی دیکھ کر کے اس کو سمجھ سکیں گے وہ آپریٹنگ سسٹم اس کے اوپر لے کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر میں جب آپریٹنگ سسٹم اس پر لے کرتا ہے اس اسٹرکچر کو تو پھر وہ یوں کر دیتا ہے کہ جناب اب آپ ڈائر کریں تو آپ کو ڈائریکٹری دکھا دے گا لیکن مزید جو اس کے اندر جو اس نے خود اپنے کھیل کود کیے ہوئے ہیں وہ کھیل کود جو ہے وہ اس میں نہیں دکھائے گا تو وہ جو ایک بہت سمپل سا ایک میں آپ کو اس یعنی اس کی فارمیشن دکھاتا ہوں ابھی آپ کو وہ ذرا دکھا کے کہ جو نارمل ایم ایس جو اس فلوپی کو انٹرپریٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر جو اپنا لاجیکل اسٹرکچر جو ہے وہ لے کرتا ہے وہ اس لاجیکل اسٹرکچر کے کیا یونٹس ہوتے ہیں اور وہ اس کے اوپر فزیکلی فکسڈ جگہوں پہ پڑے ہوتے ہیں تو وہ فزیکل پلیسز جو ہیں اس کے اوپر وہ کون کون سی ہیں جن کے اوپر کے اس کے لاجیکل اسٹرکچرز موجود ہوتے ہیں یہ لسٹ ہے یہ وہ سارے اسٹرکچرز ہیں جو کہ ڈاس ایک فلوپی کے اوپر بناتا ہے اس کا جو پہلا اسٹرکچر سب سے پہلے اسے ہم بوٹ ریکارڈ کہتے ہیں وہ اس کے ہیڈ زیرو ٹریک زیرو اور سیکٹر نمبر ون پر ہوتا ہے جو سیکٹر نمبرنگ ہے فلاپی ہو چاہے ہارڈ ڈسک ہو ٹریڈیشنلی یہ زیرو سے شروع نہیں ہوتی یہ ون سے شروع ہوتی ہے اور آنورڈ کاؤنٹ کرتی ہے تو سیکٹر نمبر ہمیشہ جو ہے وہ نان زیرو رہتا ہے آپ کا یہ اس جو پہلا یعنی لاجیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل پہلا سیکٹر بنتا ہے اس کا head zero track zero sector one اس پہ بوٹ ریکارڈ ہوتا ہے جو کہ بنیادی طور پہ کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی فلوپی ہے یا نہیں اس کے بعد head zero track zero sector two یعنی اس کے فوراً بعد اس کی اس کا ایک ڈیٹا اسٹرکچر شروع ہوتا ہے جسے ہم فائل ایلوکیشن ٹیبل کہتے ہیں اس کی دو کاپیز ہوتی ہیں file allocation table number one جو ہے وہ سیکٹر ٹو سے لے کر کے اور سیکٹر ٹین تک فائل ایلوکیشن ٹیبل ہوتا ہے اس کا پہلا پہلی کاپی اس کی دوسری کاپی جو ہے وہ سیکٹر الیون سے وہی head zero track zero sector eleven سے شروع ہوتی ہے اور یہ جاتی ہے head one track zero sector one تک ٹھیک ہے یہاں تک جو ہے یہ تقریباً یہ اٹھارہ سیکٹر جو ہیں آپ کے بنتے ہیں ٹوٹل یہ فیٹ ون اور فیٹ ٹو کو ملا کر کے نو نو سیکٹرز پر ایک ایک کاپیز ہوتی ایک ایک کاپی ہوتی ہے اس کے بعد آگے ہیڈ ون ٹریک زیرو اور سیکٹر ٹو پر ہمارا روٹ ڈائریکٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو فلوپی کی مین ڈائریکٹری جسے روٹ ڈائریکٹری کہتے ہیں ایک کولن بیک سلائس جو ہوتی ہے نا یہ اس جگہ پر پڑی ہوتی ہے head one track zero sector two ٹھیک ہے یہاں پر روٹ ڈائریکٹری ہوتی ہے اور اس روٹ ڈائریکٹری کے اندر الاؤڈ جو ہے وہ پانچ سو بارہ انٹریز ہے اس کے آگے جو ہے وہ یعنی روٹ ڈائریکٹری کے آگے جو ہے وہ ہمارا ڈیٹا ایریا شروع ہو جاتا ہے جہاں پر ایکچوئل فائل فائلز جو ہیں وہ اسٹور ہوتی ہیں اور یہ اینڈ جو ہمارے کاؤنٹ کا ہوتا ہے وہ head one track seventy nine sector eighteen یہ آخری ڈیٹا بلاک ہمارا ہوتا ہے اس گفتگو کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کنٹینیو کریں گے اب ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم